صورت النساء آیت پچانوے چھیانوے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والے مسلمانوں کے درجے بہت بڑے اور بلند ہیں ان مسلمانوں سے جو جہاد نہیں کرتے اللہ تعالی غفور الرحیم ہے جہاد کرنے والوں کے لیے اس نے اجر مغفرت اور رحمت کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ ضرور پورے فرمائے گا یا یہ کہ مجاہد کے ہاتھ سے نادانستگی یا غلطی سے اگر کوئی مسلمان قتل ہو گیا تو اللہ تعالی معاف فرما دے گا اس اندیشے سے جہاد سے مت رکو جہاد فی سبیل اللہ اسباب مغفرت میں سے ہے